اسی کا مال ہے جو کچھ اس مانوہے میں ہے اور جو کچھ زمے میں ہے اور بے شک اللہ ہی بے ناز سب خوبیوں سراہا ہے